حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں کہ خاون کے سوا کسی فوت ہونے والے پر تین دن سے زیادہ سوک کرے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پچاسی